انگریز نے پوری کوشش کی ہے علماء کو حقیر بنا کے لوگوں کی نظروں میں لانے کی آؤ ذرا ماضی کی طرف دیکھو ابھی آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے تھے خوبصورت گفتگو تھی اللہ پاک نے انہیں علم کی دولت سے نوازا تھا اس علم کا تذکرہ ہو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے ہی علم کا منبع تھے حضرات صحابہ میں پڑھنے پڑھانے کا اتنا شوق تھا کہ جہاد کے موقع پہ بحث لگ جاتی تھی کون جا کر سیکھے گا کون واپس آ کے سیکھے گا اونٹ پہ بیٹھ کے بھی علم سیکھتے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کے بھی علم سیکھتے تھے رات کی تاریکیوں میں بھی علم سیکھتے تھے اما عائشہ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر علم سیکھتے تھے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے پتا چلا کہ فلاں کے پاس ایک حدیث ہے نئی اونٹنی خریدی اس پر سوار ہوئے جا کے ایک مہینے کا سفر کیا ان کے دروازے پہ پہنچے اندر والے نے پوچھا کون ہے کہا جابر بن ہوں جانتے ہو جابر بن عبداللہ کون ہے جابر بن عبداللہ عبد اللہ بن حرام کا بیٹا ہے عبد اللہ بن حرام کون ہے جانتے ہو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے حضرت تصدیق فرمائیں گے فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے پردے کے پیچھے بات کرتا ہے مگر جابر تیرے والد سے اللہ اللہ نے آمنے سامنے بات کی ہے اس لیے کہ شہید ہو گئے تھے چھ بیٹیاں چھوڑ کے جہاد میں چلے گئے تھے انہی کا بیٹا جابر بن عبداللہ جو اپنی چھ بہنوں کی کفالت کرتا تھا نبی کے ساتھ جہاد میں جاتا تھا ایک مہینے کا سفر کر کے دروازے پہ پہنچا ہے کنڈی کھٹکھٹا رہا ہے اندر سے کسی نے پوچھا کون ہے کہا جابر ہوں کہا کس لیے تشریف لائے ہیں مجھے بلا لیتے کہا سنا نبی کی ایک حدیث آپ کے پاس ہے خدا کے لیے مجھے یہ حدیث سنا دو دیکھو حدیث کے پہاڑ بیٹھے ہیں کون ان کے پاس چل کے آتا ہے کون سفر کرتا ہے کون اپنی گاڑی کا پیٹرول ختم کرتا ہے صحابہ علم حاصل کرتے تھے چار سو صحابہ صفا کے چبوترے پہ بھوکے پیاسے پڑے ہیں نبی کی زبان سے کچھ نکلے گا علم بن کے ہم سیکھیں گے رستوں میں ہوش پڑے رہتے تھے لوگ سمجھتے تھے مرغی کا دورہ ہے مرغی کا دورہ نہیں بھوک ہوتی تھی اور اس بھوک کے اندر رہ کے ابو ہریرا حدیثیں یاد کیا کرتے تھے